انڈیا کی فوج کی تعداد بیس لاکھ سے زیادہ ہے جس کے پاس پرتھوی میزائل ہیں جس کے پاس اگنی میزائل ہیں جس کے پاس دنیا کے بلیک کیٹ کمانڈوز ہیں جن کے پاس اعلیٰ درجے کی نیوی ہے بری ہے فضائیہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے وہ انڈیا بارہ سال ہو چکے ہیں کشمیر کے جہاد کو بند نہیں کر سکا اس سے زیادہ رشیا کو آ کے دیکھو جس کے پاس تیس ہزار ایٹم بم تھے جو کسی زمانے امریکہ سے بڑی طاقت تھی وہ نہ چچنیا کے جہاد کو بند کر سکا وہ نہ افغانستان کے جہاد کو بند کر سکا آج دنیا میں کہیں اور جا کے دیکھو فلسطین کے مسلمان بچے کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے اس کے مقابلے میں یہودی کھڑا ہے تم نے تو یہودیوں کو خدا سمجھ رکھا ہے یہ یہودیوں کی سازش وہ یہودیوں کی سازش جن کی سازشوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تم کاپ رہے ہو وہ وہاں خود موجود ہیں مگر فلسطین کی بہن ابھی تک جہاد کر رہی ہے فلسطین کا بیٹا جہاد کر رہا ہے فلسطین کا بچہ جہاد کر رہا ہے گولیاں لگ رہی ہیں جواب جواب پتھر سے دے رہا ہے جب اسرائیل فلسطین کا جہاد بند نہیں کر سکا رشیا والے چچنیا کا جہاد بند نہیں کر سکے انڈیا والے کشمیر کا جہاد بند نہیں کر سکے تو دنیا میں اور کوئی کس بات کی مولی ہے جو مجاہدین کو بند کر دیں گے